قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فردت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداه تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى بالمتكبرين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 الحمد للہ وسلاۃ وسلام علی رسول اللہ بعد محترم و مکرم سامعین حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صورت الزمر کی تفسیر جاری ہے اور آج آیت نمبر ترپن سے آغاز ہوتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اصرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہو هو الغفور الرحیم کہہ دیجئے اس کے مخاطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ویسے تو پورا دین پہنچانے پر آپ مکلف بھی ہیں اور معمور بھی ہیں لیکن جہاں قل آ جائے کہ آپ کہہ دیجئے تو وہاں تاکید اور بڑھ جاتی بہت ہی اہمیت کا حامل کوئی پیغام ہو جیسے کل ہو و اللہ عہد کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے یہ پیغام توحید جس کو کل کے ذریعے نبی اسلام کو معمور کیا کہ آپ یہ بتائیں یہ سبق لوگوں کو پڑھائیں کہ اللہ ایک ہے تو یقیناً یہ کل پختگی اور تاکید کی علامت ہے یہاں بھی کل کہہ کر مسئلے کو موقع کیا گیا کہہ دیجئے یا عبادی اللہ دین اشرف علان حسین یا حرف ندا ہے اے عبادی میرے بندو یہ عباد عبد کی جمع ہے اے میرے بندو کون بندے اللہ دین اشرف جنہوں نے زیادتی کر رکھی ہے اللہ انفسم اپنی جانوں پر انفس نفس ان کی جمع جان ایک لفظ نفسن ہے ہے فے کی زبر کے ساتھ اس کا معنی سانس اس کی جمع انفاس آتی تو نفس ان کی جمع نفوس بھی ہے انفس بھی ہے بمانا جان اور نفس ان کی جمع انفاس بمانا سانس کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے جو زیادتی کر بیٹھے اللہ انفسم اپنی جانوں پر یہ زیادتی گناہوں کی زیادتی ہے معصیتوں کی زیادتی ہے اور صورت کے آغاز سے ہی اہل شرک اور اہل کفر کا ذکر ہو رہا ہے مختلف پیرایوں میں اللہ تعالیٰ چونکہ بڑی غفور الرحیم ذات ہے تو اللہ انہی بندوں سے مخاطب ہے کفر کیا شرک کیا اور گناہ انجام دیے تو یہ نہ سمجھنا کہ ہمارے لیے توبہ کا دروازہ بند ہو چکا نہیں وہ دروازہ کھلا ہے لا تقنطو من رحمت اللہ نہ مایوس ہونا اللہ تعالی کی رحمت سے مایوس نہ ہونا نا امید نہ ہونا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ان اللہ بے شک اللہ تعالی یغفر الذنوب جمیا بخشتا ہے معاف کرتا ہے الذنوب گناہوں کو جمی تمام کے تمام ہر گناہ کو بخشنے والے اگر آپ توبہ کر لیں ان هو الغفور رحیم بے شک وہی خوب بخشنے والا ہے اور رحیم اور خوب رحم کرنے والا ہے تو آیت کریمہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بیان میں بڑی عظیم آیت کریمہ ہے اللہ تعالیٰ جو گار بندے ہیں خواب و شرک کرنے والے ہوں کفر کرنے والے ہوں انہیں اپنے بندے کہہ کر خطاب کر رہے اس خطاب میں پیار کا اظہار ہے پیار کا انداز ہے اے میرے بندو جیسے ایک باپ کہے اے میرے بیٹو یا بھائی کہے اے میرے بھائیو یا دوست کہے اے میرے دوستو تو اس خطاب میں شفقت اور محبت کا اظہار کیونکہ یہ ساری اللہ تعالی کی مخلوق ہے تو اللہ رب العزت اپنا رشتہ بیان کر رہا ہے میرے بندو ہم اللہ کے بندے ہیں اور وہ ہمارا رب ہے ہم جب اس کو پکارتے ہیں یا رب بھی کہہ کر اے میرے رب ربانا اے ہمارے رب اور اللہ ہم سے مخاطب ہے اے میرے بندو اس کتاب میں ایک پیار کا انداز ہے شفقت اور محبت کا انداز ہے تو اس انداز سے اس آیت کریمہ کا آغاز ہوا اے میرے بندو اللہ دینا وہ بندے اصرف ہو جو زیادتی کر بیٹھے علان فسم اپنی جانوں پر مایوس نہیں ہونا جیسے بھی گناہ کر رکھے ہوں تم نے لا تقنتو نہیں مایوس ہونا میں رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے کیوں ان اللہ بے شک اللہ تعالی یغفر الذنوب جنوب بخشتا ہے معاف کرتا ہے الذنوب و گناہوں کو جمعین تمام کے تمام تو شروع میں ان بندوں کو یا عبادی کہہ کر خطاب کیا اے میرے بندوں ایک تو یہ خطاب محبت بھرا ہے اور آگے ان اللہ بے شک اللہ ان حرف تاکید ہے اس میں بھی تاکید ہے پختگی بلا شبہ بے شک اللہ تعالی یکر و جنوب جمیہ بخشتا ہے اف گناہوں کو اف کا اسلام استغراقی ہے اس میں تمام کا معنی ہے مگر پھر بھی جمعہ کی تاکید اور لائے مانا کریں گے بے شک اللہ تعالی تمام گناہوں کو بخشتا ہے تمام کو وہ تمام کی تاکید اللہ تعالی نے اس طرح ظاہر فرمائی جمعہ کے لفظ کے ساتھ حالانکہ الذنوب میں عموم ہے استغراق ہے اگر ان اللہ یکفر الذنوب ہوتا تو مانا پورا تھا کہ بے شک اللہ تعالی تمام گناہوں کو بخشتا ہے مگر جمعہ لا کر اور تاکید کر دی تمام کو تمام کو اور آگے پھر ایک اور تاکید آتی ہے ان نہ ہو بے شک وہ انہیں یعنی اللہ تعالی هو الغفور وہی خوب بخشنے والا ہے اور رحیم اور خوب رحم کرنے والا ہے یعنی تاکید در تاکید واقع اللہ تعالی گناہوں کو بخشنے والا ہے اپنے بندوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ بشارت دے دی کہ اس کی رحم سے مایوس نہ ہونا یقین میں تمہیں رحمت عطا فرمائے گا اور اس کی رحمت کے دائرے میں تم داخل ہو گے شامل ہو گے جب گناہ بخشے جائیں گے تو نتیجے میں رحمت کا حصول ضروری ہے اور رحمت کا معاملہ ایسا ہے جس کے بغیر جنت کا داخلہ ممکن نہیں ہے نبی اسلام کی حدیث ہے لن يدخل احدكم عمله الجنہ کہ تم میں سے کسی انسان کو اس کا عمل جنت میں داخل کر ہی نہیں سکتا اللہ برحمت اللہ جب تک اللہ تعالی کی رحمت نہ ہو صحابہ نے پوچھا بلا انت یا رسول اللہ یا رسول اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی اپنے اعمال کی بنا پر جنت میں نہیں جا سکیں گے آپ بھی جنت کے داخلے کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے محتاج ہیں فرمایا کہ بھلا انا ہاں میں بھی نہیں جا سکتا اللہ یہ تغمد اللہ برحمت رحمت ہی جب تک اللہ مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ نہ لے تب تک میں بھی نہیں جا سکتا تو اللہ کے بندو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا رحمت کیسے ملتی ہے گناہوں کی بخشش کے ذریعے تو سن لو ان اللہ بے شک اللہ تعالی یغفر الذنوب جنوب بخشتا ہے گناہوں کو تمام کے تمام جب گناہ بخشے جائیں گے اور بندہ گناہوں سے پاک صاف ہو جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ڈھانپ لیا جائے گا اللہ کی رحمت اس کو ڈھانپ لے گی اور یہ رحمت جنت کے داخلے کا سبب ہے تو شاید کریم بڑی بسرد کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بخشش کا ذکر ہے اس کی رحمت کا ذکر ہے اور اللہ فرما رہا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخش ہے بس تم نے کرنا کیا ہے اپنے کفر سے اپنے شرک سے اپنے گناہوں سے توبہ کر لو اپنے گناہوں سے توبہ کر لو تو بے شک اللہ رب العزت سارے گناہوں کو معاف کر دے گا بلکہ توبہ کرنے کے بعد اگر آپ نیک امال شروع کر دیں نیکیاں ہی کرتے جائیں تو اللہ رب العزت صرف گناہوں کو معاف نہیں کرے گا بلکہ ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا نیکیوں میں تبدیل کر دے گا یہ اس کا فضل عظیم ہے قرآن پاک میں یہ بات مذکور ہے اللہ منتاب و آمن و امیلا امر انفال تھا یہ بدل اللہ واہ سیئاتہم حسنات جو بندہ توبہ کر لے اور ایمان لے سچی توحید قبول کر لے پاملا عمل صالح پھر نیک نیکمال شروع کر دے پھر پیچھے مڑ کر نہ دیکھے ماضی ختم وہ توبہ کر چکا گناہوں سے پاک صاف ہو چکا آئندہ کا معاملہ بھی اس توبہ پر قائم رکھے اور نیک مال کرتا رہے تو لائے کہ یہی وہ لوگ ہیں یبد اللہ اللہ تعالیٰ بدل دے گا سیاحت میں ان کے گناہوں کو حسنات نیکیوں میں اس کا فضل عظیم ہے بے شک اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخشتا ہے شرک سے بڑا گناہ تو کوئی نہیں نا قرآن حکیم نے یہود و سارا کا ذکر کیا ان کی شرک لقت کفر اللہ دین خالو ان اللہ المسیح ابن مریم یہ ان اللہ سارے سے صلاح تھا عیسائیوں کے دو ہے کچھ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی مسیح ابن مریم ہے عیسا اللہ ہے اور کچھ کہتے ہیں ان اللہ سال سے صلاح تھا تین جو اقانیم ہیں ان میں سے ایک اللہ ہے ایک الہ دوسرا ابن یعنی عیسیٰ اور تیسرا اب ان تین الہوں سے مل کر روح القدس ابن اب اور روح القدس ابن کون ہے بیٹا عیسیٰ علیہ السلام اب کون ہے نوز بلا اللہ روح القدس جبریل ان تینوں کے اکٹھا ہونے سے الہ بنتا ہے خانی میں ثلاثہ اس کو تسلیس کا عقیدہ بولتے تو کچھ لوگ تسلیس کا عقیدہ بنائے بیٹھے تو پرلے درجے کا کفر بھی ہے شرک بھی ہے بہت بڑی گمراہی بھی ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے افلا یتوبون اللہ یستغفرونہ یہ لوگ توبہ کیوں نہیں کر لیتے استغفار کیوں نہیں کر لیتے مانا عیسیٰ کو اللہ کہنے والے یا تسلیس کا عقیدہ رکھنے والے اگر وہ بھی توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے بھی تمام گناہ معاف کر دے گا قرآن میں سورہ بروج اصحاب الخدود کا قصہ خندقیں کے دی گئی اور کلمہ پڑھنے والوں کو ان خندقوں میں پھینکا گیا جن میں آگ جل رہی تھی اور ایک دن میں کتنے مسلمانوں کو کلمہ کو لوگوں کو یعنی اللہ کے اولیاء کو جلا دیا گیا ان میں معصوم بچے بھی شامل تھے مرد بھی تھے عورتیں بھی تھیں جلا دیا گیا بڑا بھیانک جرم ہے اور اللہ کیا فرما رہا ہے ان المؤمنین بالمؤمنات ثم لم يتوبوا فلاحم عذاب و جہنم فلاحم عذاب الحریق بے شک جن لوگوں نے مومن مردوں کو مومن عورتوں کو فتنے میں ڈالا ان عذاب دیا خندقوں کا خندقیں کھو دی آگ جلائی اور ان کو پھینک دیا ہزاروں لوگوں کو سم یہ تو وہ پھر توبہ نہیں کر سکے بات بالکل صاف ہے وہ بھی اگر توبہ کر لیں تو اللہ ان کو بھی معاف کر دے جنہوں نے اللہ کے اولیاء کو خندقوں میں ڈالا آگ میں جھونکا وہ بھی توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ انہیں بھی معاف کر دے گا تو ان اللہ ظلم جمیا بے شک اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخشنے والا ہے ان الغفور رحیم بے شک وہ الغفور ہے خوب بخشنے والا اور رحیم ہے اور خوب مہربانی کرنے والا اور رحم کرنے والا فرمایا کہ وہ انیب الا رب اسلم من قبل ان اصیح العذاب ثم لا تنصرون اور رجوع کرو لوٹ آؤ الا رب اپنے رب کی طرف انابت میں رجوع اور لوٹنے کا میں نے پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف اگر سابقہ زندگی میں شرک ہو گیا کفر ہو گیا تو بخشش کا موقع موجود ہے تم انعامت اختیار لوٹ آؤ کس کی طرف الا رب اپنے رب کی طرف وہ اسلم لہو اور اس کے آگے اس کے لیے اپنے آپ کو جھکا دو